حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر ایسی آیات اتاری گئی ہیں کہ استعاذے کے سلسلے میں کوئی اور آیات ان جیسی نہیں قل اعوذ برب الفلق آخر صورت تک اور قل اعوذ برب الناس آخر صورت تک سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو بیالیس